وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير وقال أيضا ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون وعن وسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التاعون رجس أرسل على طائفة من مري إسرائيل أو على من كان قبلكم فإذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه وإذا وأن بأرض وأنتم بها فلا بےآن فلا تخرجوا, فرارا بھی رواه الإمام بخاري في بخاری معزز حاضرین کرام بزرگوں اور دوستوں کرونا وائرس نام بہت معروف ہو چکا ہے پوری دنیا اس کی تباہی اور بربادی کی لپیٹ میں ہے بڑے بڑے ملک جن کی طاقت کا اندازہ نہیں وہ بھی اس سے پریشان ہیں اور اپنے اپنے ملکوں میں ہائی الرٹ جاری کر دیا ہے ایئرپورٹ بند کیے جا رہے ہیں فلائٹیں کینسل ہو رہی ہیں اسکولوں اور یونیورسٹیوں کو بند کیا جا رہا ہے مدارس بند ہو رہے ہیں صرف اس وجہ سے کہ یہ جو تعاون ایک وبائی شکل اختیار کر چکا ہے اس بیماری سے کیسے نپٹا جائے کیسے اپنے عوام کو اس سے بچایا جائے اس کے لیے مختلف تدابیر لوگ اختیار کر رہے ہیں اور استعمال کر رہے ہیں کرونا وائرس اتنی چھوٹی سی چیز ہے کہ اسے پچیس ملین بار جب مائکرو اسکوپ میں بڑا کیا جاتا ہے تب جا کر کے وہ نظر آتا ہے آپ اندازہ لگائیں اللہ تعالیٰ کے عذاب کس قدر بھیانک اور خطرناک ہے کہ آج دنیا اس کا علاج جھوٹ نہیں سکی ہے پوری دنیا پریشان ہے اتنا چھوٹا سا وائرس کہ پچیس ملین بار جب اسے مائکروسکوپ کے اندر زوم کرتے ہیں بڑا کرتے ہیں تب جا کر کے مائکروسکوپ کے ذریعے سے چھوٹا سا دھبا نظر آتا ہے اس چھوٹی سی چیز نے پوری دنیا کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا ہے اور لوگ سوچنے پر مجبور ہیں کہ کس طریقے سے اپنے آپ کو اس سے ہم بچا سکیں یہ اللہ رب العامن کا عذاب ہے یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک تعاون ہے جو اللہ تعالیٰ کے انکار کرنے والے ہیں اللہ پر ایمان لانے والے نہیں ہیں آخرت کا انکار کرنے والے ہیں ایسے لوگوں کے لیے اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک عذاب ہے تین مہینہ پہلے چین شہر ووہان سے اس کی شروعات ہوئی اور آج دنیا کے اکثر ممالک میں یہ بیماری پھیل چکی ہے اور ایک عالمی وبا کی شکل اختیار کر چکی ہے اس بیماری کے اندر اس ٹاؤن کے اندر ہمارے لیے لمحے فکریہ ہے بہت ساری عبرتیں اور نصیحتیں ہیں اللہ رب العالمین آزمائش کرتا ہے اللہ رب العالمین کے رشاد ہے وہ نبل و کمب شر و الخیر فتنہ وہ علینہ ترجعون ہم تمہاری آزمائش کریں گے شر کے ذریعے سے خیر کے ذریعے سے اور تم سب ہماری طرف پڑھ کر کے آؤ گے اللہ رب العالمین مومن بندوں کو آزماتا ہے بیماریوں کے ذریعے سے اور جو کافر و مشرق ہوتا ہے اللہ ابامن کی طرف سے ان کے لیے عذاب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے دنیا کے اندر ان کو ہلاک و برباد کرتا ہے یہ آیتیں یہ نشانیاں ہمارے اندر اللہ رب العامن کی ذات پر ایمان کو اور قوی اور مضبوط کرتی ہیں اللہ تعالیٰ کے ارشاد عمان الصول بلآ اللہ تخویفہ ہم آیتوں نشانیوں کو اس لیے بھیجتے ہیں تاکہ لوگوں کے دلوں کے اندر خوف پیدا ہو لوگ اللہ تعالیٰ سے ڈریں اللہ تعالیٰ کی قدرت کا احساس کریں ایک چھوٹی سی چیز ہے دنیا کے سپر پاور ملک بھی پریشان ہیں معمولی سی چیز ہے لیکن سارے لوگ حیران و پریشان ہیں اور اس سے بچاؤ کی تدبیریں اختیار کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ڈراتا ہے اللہ تعالیٰ اپنی قدرت لوگوں کو دکھاتا ہے اللہ تعالیٰ کی لاٹھی میں آواز نہیں ہوتی ہے اللہ حربامین عذاب کے ذریعے سے لوگوں کو بے اس طریقے سے انہیں ڈراتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اللہ حربلام کی عظمت کا احساس کر اندازہ کرے کہ ایک چھوٹی سی چیز نے تمہیں ہلاک کو برباد کر کے رکھ دیا اللہ رب کی ذات کتنی عظیم ذات اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو بھیج کر کے ہمیں ڈراتا ہے میرے بھائیوں اللہ رب العالمین سبب الاسباب ہے اللہ رب العامین ہی ساری چیزوں کو بھیجتا ہے ہماری اللہ تعالیٰ آزمائش کرتا ہے کون ثابت قدم رہتا ہے اور کون دوری اختیار کر لیتا ہے تو یہ ساری چیزوں کے اندر ہمارے لیے عبرتیں اور نصیحتیں موجود ہوتی ہیں یہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہوتا ہے اللہ رب العالمین شاہ سمایا کہ زہر الفساد فی البر والبحر خشکی اور تری سمندر میں بھی پانی کے اندر بھی اور خشکی کے اندر بھی فساد ظاہر ہو گیا کیوں بیما کسبت عید الناس لوگوں کے برے کرتوت کی وجہ سے لوگوں کے برے اعمال کی وجہ سے قہم بعد اللہ عمل تاکہ انہوں نے جو برا عمل کیا ہے اللہ تعالیٰ انہیں ان کا مزہ چکھائے لا اللہ تاکہ وہ پلٹیں اللہ کی طرف آئیں گریا وزاری کریں اللہ کے دربار میں آئیں اس لیے اللہ ہر برامین دنیا کے اندر ساری چیزیں دکھاتا ہے یہ ہمارے گناہوں کا نتیجہ ہے دنیا میں کسی طرح کے فساد برپا ہے آپ دیکھیں قحط سالی بارش کی کمی بیماریاں فقر و فاقہ آندھی اور طوفان زلزلے لوگوں کا زمینوں کے اندر سزا دیا جانا سیلاب کا آنا پتھروں کی آسمان سے بارش کا ہونا امن کا ختم ہو جانا اور دلوں کے اندر خوف و دہشت کا پیدا ہو جانا یہ تمام فسادات ہیں جو آج دنیا کے اندر پائے جاتے ہیں اللہ رب الامن ان تمام چیزوں کو ہماری آزمائش کے لیے کرتا ہے اللہ قدرت دکھاتا اپنی کیوں اس لیے کہ سب ہمارے گناہوں کے جیسے ہوتے ہیں ہمارے گناہوں کی جیسے ساری چیزیں ہیں جیسا کہ اللہ رب نے فرمایا اور دوسری آدمی اللہ رب العالمین کے ارشاد ہے کمی مصیبہ کثیر تمہیں جو کچھ بھی مصیبت پہنچتی ہے وہ تمہارے برے اعمال کا نتیجہ ہے تمہارے ہاتھ کی کر تمہارے کرتوت کا نتیجہ ہے تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے وہ یافو ان کثیر اللہ اربان بہت ساری چیزوں کو معاف کر دیتا ہے اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود بھی اللہ اربامن کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے اللہ سب کو روزیاں دیتا ہے اللہ سب کو صحت تندرستی دیتا ہے اللہ سب کو مال دیتا ہے اولاد دیتا ہے اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود بھی اتنا گناہ کرنے کے باوجود بھی اللہ ابراہمین کی رحمتیں دنیا کے اندر نازل ہوتی ہیں اللہ غفور رحیم معاف کر دینے والا ہے لیکن ہمارے گناہوں کے جیسے ہمارے برے اعمال کے جیسے یہ ساری چیزیں دنیا کے اندر ہوتی ہیں اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کے سور صلی اللہ وسلم کیا تعاون سن یہ جو تعاون ہے پلیگ کی جو بیماریاں ہوتی ہیں یہ کیا ہے یہ رجس ہے یہ ایک ناپاک چیز ہے یہ ایک طرح سے اللہ ابرامین کا عذاب ہے ارسل من بنی اسرائیل بنو اسرائیل کی ایک جماعت پر اس کو بھیجا گیا تھا او علی من کا قبلکم یا تم سے پہلے جو لوگ گزر چکے ہیں کسی ایک قوم پر اللہ نے سزاب کو نازل کیا تھا فیضا سمے تم بے جب تم اس کے بارے میں کسی زمین کے بارے میں سنو یا کسی ایسے علاقے کے بارے میں کہ وہاں تعاون کی بیماری پھیلی ہوئی ہے فلا تقدم علیہ تم وہاں نہ جاؤ وہ عیدا عیدا وہ کاباردین اور جب وہ کسی زمین کے اندر ہو جائے کسی علاقے اور کسی ملک کے اندر یا کسی معاشرے میں وہ ان تم اور تم وہاں پہلے سے موجود ہو فلاں تخرجو فرار من ہو تم اس سے بھاگو مت وہاں سے مت نکلو یہ اللہ ابامن کی تقدیر ہے یہ اللہ ابامن کا فیصلہ ہے لہذا تب اگر تم وہاں کے باشندے ہو وہاں تم رہ رہے ہو تو وہاں سے مت نکلو اللہ ابامن کے لیے صبر کرو کیونکہ تعاون مومنوں کے لیے مسلمانوں کے لیے رحمت ہے جہاں یہ کافروں کے لیے عذاب ہے جہاں کافروں کے لیے نقمت ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے بڑی مصیبت ہے وہیں اللہ رب العالمین نے تعاون کو اہل ایمان کے لیے جو اللہ کی ذات پر ایمان رکھتے ہیں جن کا ایمان ہے کہ سب کچھ دنیا کے اندر اللہ رب العالمین کی مشیت کے تحت ہوتا ہے اللہ رب العالمین ہر چیز پر قادر ہے اور دنیا میں کوئی چیز بھی اللہ رب العالمین کی مشیت کے بغیر نہیں ہوتی ہے ایک پتہ بھی اللہ رب العالمین کی مشیت کے بغیر دنیا کے اندر نہیں گرتا ہے ایک بچے کی ولادت بھی دنیا کے اندر اللہ رب العالمین کی مشیت کے بغیر نہیں ہوتی ہے ایک جانور بھی اللہ رب العالمین کی بصیت کے بغیر دنیا کے اندر نہیں مرتا ہے جن کا ان تمام چیزوں پر ایمان ہوتا ہے یہ بظاہر جو بیماری ہے اللہ رب العالمین سے اہل ایمان کے لیے مومنوں کے لیے تحفہ اور مومنوں کے اللہ رب العالمین رحمت اور شہادت کا ذریعہ بنا دیتا ہے اس لیے اگر تم کسی ایسے معاشرے کے اندر ہو جہاں پر یہ بیماری موجود ہے تم وہاں سے مت بھاگو اللہ کی تقدیر سے مت بھاگو یہ تمہارے لیے رحمت ہوگی اگر تم صبر کرو گے اجر کی امید رکھو گے اللہ ابامن تمہارے لیے اس کے اندر رحمت رکھے گا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث ہے فرماتی ہیں کہ میں نے اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم سے تعاون کے بارے میں سوال کیا اللہ تمہارے نبی نے مجھے بتایا کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے اللہ جس کو چاہتا اپنے مندوں میں سے جس کے اوپر بھیجتا یہ رب العالمین کا عذاب ہے وہ ان اللہ اور اللہ رب العالمین نے اسے مومنوں کے لیے رحمت بنا دیا ہے اللہ رب العالمین نے اسے مومنوں کے لیے رحمت بنا دیا ہے لئی سمین حدین تعاون فیم کسوفی بل دہی صابر محتسب یا علم انسی بہ اللہ ما کتب اللہ الہ اللہ کا نلہ مثلا اجر شہید روال بخاری مسلم فی صحیح احما کے مان بھی فرماتے ہیں کہ جہاں یہ تعاون واقع ہو جائے اور جو آدمی وہاں پر ٹھہرا ہوا ہے وہ اللہ تعالیٰ سے صبر کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے اجر کی امید رکھتا ہے اور اس بات کو جانتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے جو کچھ لکھ دیا ہے وہ چیز ہو کر کے رہے گی مجھے لاحق ہو کر کے رہے گی تو اللہ رب العالمین اسے شہید کا اجر دیتا ہے شہادت کے درجے پر فائز ہوتا ہے جو ان تمام چیزوں پر ایمان رکھتے ہوئے صبر کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے اجر کی امید رکھتا ہے تو یہ تعاون اللہ رب العالمین کی طرف سے اہل ایمان کے لیے رحمت ہے کیونکہ ان کا اللہ ابرامن کی ذات پر ایمان ہے جس ذات نے اسے دنیا کے اندر نازل کیا جس ذات نے اسے دنیا کے اندر بھیجا ہے اس ذات پر اہل ایمان کا ایمان ہے مومنوں کا ایمان ہے اس لیے اللہ رب العالمین نے اس چیز کو مومنوں کے لیے رحمت کا ذریعہ اور شہادت کا ذریعہ اور سبب بنا دیا ہے اور ہمیں اس حدیث کے اندر چند باتیں ہمارے بھی نے فرمائی پہلی بات یہ فرمائی گئی کہ اگر کوئی آدمی ایسی جگہ پر ہے تو وہاں سے نہ بھاگے لیکن یہاں سے مراد ہوا ہے جو آدمی وہاں کا رہنے والا ہے اگر کوئی آدمی وہاں گیا ہوا علاج کے لیے یا تعلیم کے لیے یا تجارت کے لیے یا کسی اور سبب کے لیے گیا ہوا ہے وہاں پر اور اس کا کام ختم ہو گیا ہے وہ وہاں سے بھاگ سک... وہاں سے نکل سکتا ہے یہ کیوں نکلنے کے لیے منع کیا گیا اس سے بچنے کے لیے آدمی اسے بچ کر کے وہاں سے نہیں بھاگتا ہے آدمی یہ جو وہاں گیا کسی کام کے لیے اس کا کام پورا ہو گیا مقصد پورا ہو گیا جب مقصد پورا ہو گیا تو آدمی وہاں سے چلا آتا ہے ایسے آدمی کے لیے ممانعت اس کے اندر نہیں ہے اس آدمی کے لیے ممانعت ہے جو وہیں کا رہنے والا ہے اور وہاں سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے بھاگتا ہے کہ کہیں مجھے یہ چیز لاحق نہ ہو جائے تو اللہ نے اگر اس کے لیے لکھی ہوگی یہ چیز تو اس کو لاحق ہو کر کے رہے گی اس لیے وہاں سے انسان نہ بھاگے دوسری بات میرے بھائیوں کہ یہ جو تعاون کی بیماری ہے یہ ایک متعدی بیماری ہے پھیلنے والی بیماری ہے اور جب ایسے لوگ جو اس بیماری کے اندر ملوث ہیں ان کی ملاقات کسی دوسرے شخص سے ہوتی ہے تو یہ بیماری ان سے نکل کر کے دوسرے کے اندر چلی جاتی ہے یہ اللہ رب العالمین کی مشیت کے تحت ہوتا ہے اللہ رب العالمین دنیا کے اندر بہت ساری بیماریاں پیدا کی ہیں حکمتوں کے تحت تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کو یاد کریں اگر انسان بیمار نہیں ہوگا تو اللہ رب العالمین کو یاد نہیں کرے گا اس لیے اللہ رب العالمین نے دنیا کے اندر ساری چیزیں رکھی ہیں بیماریاں انسان کے گناہوں کو مٹاتی بھی ہیں مسلمانوں کے گناہوں کو اگر انسان اس پر صبر کرتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ یہ بیماریاں جو ہوتی ہیں اگر یہ بیماریاں ایسی ہیں جن کے اندر اللہ رب العامین نے چیز طرح کی تاثیر رکھی ہے کہ وہ بیماریاں دوسروں کے اندر چلی جاتی ہیں تو اللہ رب العالمین کی مشیت کے تحت ہوتی ہے اس پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے کوئی بیماری خود بخود متعدی نہیں ہوتی ہے بیماریوں کے اندر اتنی طاقت نہیں کہ خود بخود متعدی ہو جائیں خود بخود پھیل جائیں ایسا نہیں اللہ رب نے چیز ان کے اندر رکھی ہے زمانے جاہلیت کے اندر لوگوں کے عقیدہ تھا کہ بیماریاں خود بخود پھیل جاتی ہیں بیماریاں خود بخود پھیلتی ہیں ان کے درمیان اتنی قدرت اور طاقت ہے ذاتی کہ وہ خود بخود پھیل جاتی ہیں تو نبی نے اس کی نفی فرمائی کہا کہ ایسا نہیں ہے بیماریاں اگر پھیلتی ہیں تو اللہ ابرامین کی مشیت کے تحت ہوتی بیماریوں کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ بیماریاں خود بخود پھیل جائیں بیماریوں کو نازل کرنے والا اللہ رب العامین ہے اور بیماریوں کا دوا بھی اللہ رب العالمین نازل کیا کوئی دنیا کے اندر ایسی بیماری نہیں جس کی دوا اللہ رب العالمین نازل نہ کی ہو اللہ کے سر کے حدیث ہے کہ اللہ حربلام نے جہاں بیماریاں نازل کی وہیں اللہ رب العالمین نے دوا بھی نازل کیا علم علم و جہل من جہل جو جانتا وہ جانتا جو نہیں جانتا وہ نہیں جانتا دنیا میں کوئی ایسی بیماری نہیں جو لا علاج ہو لوگوں لوگ ابھی وہاں تک نہیں پہنچ سکے ہیں لوگوں کے علم کے اندر کمی ہے ورنہ اللہ رب العالمین نے ہر بیماری کی دوا نازل فرما دی ہے تعاون ہو یا اس طریقے سے کینسر ہو یا اور کوئی بیماریاں ہوں ہر بیماری کا علاج اللہ رب العالم نے دنیا کے اندر رکھا ہے یہ اور بات ہے کہ لوگوں کا علم ابھی تک وہاں نہیں پہنچا ورنہ کوئی ایسی بیماری نہیں جن کو اللہ رب العالمین نے جس کا علاج نہ رکھا ہو سوائے بڑھاپے اور موت کے موت کا کوئی علاج نہیں ہے بڑھاپے کا بھی کوئی علاج نہیں ہے باقی اور تمام بیماریوں کا اللہ رب العالمین نے علاج رکھا ہے تو یہ جو بیماری ہے خود بخود متعدی نہیں ہے خود بخود نہیں پھیلتی ہے اللہ رب العالمین کی مشیت کے تحت ہی بیماری پھیلتی ہے کیونکہ بیماریاں ایک ایسی ہوتی ہیں جن کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہوتی یا اللہ رب العالمین ان کے اندر یہ چیز نہیں رکھی ہے جیسے بخار ہے کسی کے ہاتھ پاؤں میں درد ہے کسی کے دانت میں درد ہے یا اس طریقے سے کسی کو فالج مار دیا ہے آپ اگر اس سے ملنے جائیں تو ان بیماریوں کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی لیکن کچھ بیماریاں ایسی اللہ نے بنائی ہیں کہ بیماریوں وہ بیماریاں منتقل ہو جاتی ہیں اللہ رب کی مشیت اس کی قدرت کے تحت انہی میں سے جدام کی بیماری ہے ہمارے بھی نے فرمایا پھر ربی مجزو میں تم جو کوڑی ہے اس سے ایسی بھاگو جیسے شیر سے بھاگتے ہو کیونکہ کوڑ کی کے اندر اس بیماری کے اندر یہ چیز اللہ نے رکھی ہے کہ وہ چیز پھیل جاتی ہے وہ چیز پھیل جاتی ہے اس لیے ہمارے نبی نے اس سے منع فرمایا کہ تم اس سے بھاگو اس کے پاس نہ جاؤ اپنے احتیاط کرو کیونکہ شریعت نے ہمیں احتیاط کرنے کا حکم دیا ہے اس طریقے سے میرے بھائی وہ بیماری ہمارے لیے ایک لمحے فکریہ ہے یہ بیماری کیوں پیدا ہوئی ہے اس کے بہت سارے اسباب ہیں ہمارے گناہوں کی جیسے اسی طریقے سے وہ چیزیں جو اللہ رب العالمی نے شریعت کے اندر حرام کر دی ہیں جو حرام چیزیں ہیں ان چیزوں کے ارتکاب اور کھانے کی وجہ سے یہ بیماریاں پیدا ہوتی ہیں یہ جہاں سے بیماری پیدا ہوئی ہے وہاں کے لوگ چمگادڑ کتا بلی خنزیر اور اس طریقے سے جو جانور ہیں جو انتہائی رجس اور ناپاک جانور ہیں ان تمام چیزوں کو لوگ کھاتے ہیں اور انہی کے ذریعے سے یہ جو کرونا وائرس ہے یہ جانور سے کا وائرس ہے جس کے کھانے کے بعد انسان کے اندر آیا اور ایک انسان دوسرے انسان کے اندر منتقل ہوتا جا رہا ہے اللہ رب العالمین کی مشیت کے تحت تو اللہ رب العالمین نے جو چیز حرام کی ہے حکمت کے تحت حرام کی ہے کیونکہ اس کے اندر انسانوں کے لیے گناہ اس کی بربادی ہے اس کے اندر انسانوں کے نقصان ہے اسی لیے اللہ رب العالمین نے اس چیز کو حرام قرار دیا ہے اسی لیے آپ دیکھیں کہ اللہ رب العالمین حضرت آدم اور ہوا کو جنت میں درخت کے پاس جانے سے منع کیا تھا اس پھل کا مزہ چکھنے سے کھانے سے منع کیا تھا حالانکہ پھل کھانا حرام نہیں ہوتا اللہ رب العالمین نے حرام کر دیا تھا جیسے رمضان کے مہینے میں ہمارے لیے کھانا حرام ہو جاتا ہے حالانکہ کھانا کھانا حرام نہیں لیکن رمضان کے مہینے میں دن میں ایک وقت کے لیے اللہ رب العالمین اس چیز کو ہمارے اوپر حرام کر دیتا ہے تو پھل کھانا آپ کے لیے حلال ہے لیکن ہم اللہ رب العالمین ان کو منع کر دیا تھا کہ اس کے پاس نہ جانا ایک حکمت کے تحت لیکن بھول گئے جا کر کے کھا لیا اس کا انجام کیا ہوا ان دونوں کے جسم سے جو کپڑے تھے کپڑے جسم سے گرنے لگے اور اس طریقے سے بے پردہ ہو گئے اور وہ درخت کے پتوں کو اپنے جسم کے اوپر چپکانے لگے اللہ نے اسے منع کر دیا تھا اللہ ان تمام چیزوں کو منع کیا اس لیے کیونکہ ہمیں اس کے نقصان نہ ہو وہ ہمارے لیے نقصان دہ ہیں وہ زہریلے جانور ہوتے ہیں ان کے ذریعے سے مسلمانوں کے اندر زہر آ جاتا ہے اور اس کے ذریعے سے نقصان ہوتا ہے صحت کی بربادی ہوتی ہے اس لیے اللہ حربرامن حکیم و حلیم ہے وہ جانوروں کو پیدا کرنے والا پوری کائنات کا پیدا کرنے والا اس اللہ جانتا کون جانور انسان کی صحت کے لیے مفید ہے کون جانور انسان کی صحت کے نقصان دہ ہے اس کے جسم کے لیے نقصان دہ ہے اس لیے اللہ رب العالمین تمام چیزوں کو جو ہمارے جسم کے لیے انسانی معاشرے کے نقصان دہ ہیں ان تمام چیزوں کو حرام کر دیا ہے لہذا اگر ایک انسان اللہ تعالیٰ کے حدود کی پامالی کرے گا حرام چیزوں کا انتخاب کرے گا تو اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو سزا دے گا اسے ایسے لوگوں کے لیے سزا ہے یہ ایسے لوگوں کے اللہ اب کی طرف سے عذاب ہے جو اللہ نے لوگوں کے اوپر نازل کیا ہے یہ چمگادو اور یہ کتے اور بلیاں یہ خنزیر یہ سارے حرام جانور ہیں ناپاک جانور ہیں زہریلے جانور ہیں ان کے کھانے سے انسان کے اندر بھی زہر آ جاتا ہے اس لیے میرے بھائیوں اللہ ابراہین کا آپ شکر ادا کریں کہ اللہ برامین نے آپ کو پاک شریعت دی ہے آپ اللہ پر ایمان لانے والے ہیں اور اللہ رب العالمین نے جو پاکیزہ چیزیں آپ کے لیے حلال کی ہے آپ کے لیے ہمارے لیے کافی ہیں ہماری صحت کے لیے مفید ہیں ہمارے لیے نقصان دہ نہیں ہیں اس پر اللہ رب العالمین کا آپ شکر ادا کریں کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو دینی اسلام سے توفیق دی ہے اور ان تمام چیزوں سے انسان کی فطرت گوارہ نہیں کرتی انسان کی فطرت ان چیزوں کو دے کر کے کرتی ہے اور تمام چیزیں شریعت کے اندر حرام کر دی گئی اس پر اللہ رب العالمین کا شکر ادا کیجیے ساتھ ہی ساتھ میرے بھائیوں آپ ذرا غور کیجیے کہ یہ حرام چیزیں ہیں شریعت کے اندر اس کے کھانے دنیا کے اندر مصیبتیں اور پریشانیاں آتی ہیں اللہ رب العالمین نے ہمارے اوپر اور بھی چیزیں حرام کی ہیں کیا ہم ان چیزوں سے دوری اختیار کرتے ہیں یہ ہمارے لمحے فکریہ فکری ہے میرے بھائیوں تعاون کی بیماری اگر کسی کو لاحق ہو جائے اس پر صبر کرتا اللہ صدر کی امید رکھتا اس کے لیے شہادت کا درجہ ملے گا لیکن اور جو دیگر حرام چیزیں ہیں ان حرام چیزوں کے ارتکاب کرنے سے شریعت کے اندر منع کیا ہے اس کا وبال دنیاوی چیزوں کا ابال دنیا کے اندر رہتا ہے لیکن جو چیزیں شریعت نے حرام کر دی ہیں اس کا ابال آپ کو آخرت تک رہے گا اللہ نے آپ پر شرک حرام کیا ہے اللہ نے آپ پر جھوٹ حرام کیا ہے اللہ نے جھوٹ بول کر کے مال کو بیچنا حرام قرار دیا ہے اللہ نے سود حرام قرار دیا ہے اللہ رشوت حرام قرار دیا ہے بہت ساری چیزیں شریعت کے اندر حرام ہیں کیا ہم حرام چیزوں سے دوری اختیار کرتے ہیں اگر نہیں اختیار کرتے میرے بھائیوں تو اس کا وبال دنیا کے اندر بھی ملے گا اور آخرت کے اندر بھی ملے گا شرک کرنے والوں پر اللہ رب العالمین نے ہمیشہ کے لیے جنت کو حرام کر دیا ہے جو شرک کرے گا اللہ تعالیٰ کبھی اس کی مفرت نہیں کرے گا اس کائنات اس دھرتی کے اوپر اس دنیا کے اندر اس سے بڑی کوئی حرام چیز نہیں ہے کیا وہ سے دوری اختیار کرتے ہیں کیا جھوٹ سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں کیا رشوت اور سود خوری سے اپنے آپ کو محفوظ رکھتے ہیں کہ اللہ کی جو حرام کردہ چیزیں ہیں ان چیزوں سے آپ کو ہم دور رکھتے ہیں نہیں دور رکھتے ہیں یہ ہمارے لیے لمحے فکریہ میرے بھائیو آج پوری دنیا پریشان ہے اس سے بچنے کے لیے اور بچنا چاہیے تدابیر اختیار کرنی چاہیے لیکن ہمارے لیے لمحے فکریہ ہے میرے بھائیوں کہ چیزیں اس کا ابال اگر ہوگا دنیا ہی کے اندر رہے گا آخرت تک اس کا ابال نہیں جائے گا لیکن اور چیزیں جو شریعت میں اللہ نے حرام کر دی ہیں اس کا ابال آپ کو آخرت تک ملے گا کیا ہم نے کبھی سوچا اس کے بارے میں کیا ہم نے کبھی غور کیا کہ حرام چیز کے کھانے کی جیسے ہوئی ہے آج کتنی حرام چیزیں ہم کھاتے ہیں سود بھی کھاتے ہیں رشوت بھی کھاتے ہیں حرام چیزوں کا ارتکاب کرتے ہیں جھوٹ بولتے ہیں اور اپنے جائیداد اپنی بیٹیوں اور اپنی بہنوں کو وراثت میں حق نہیں دیتے کیا یہ ظلم نہیں ہے کیا یہ ہمارے لیے حرام نہیں ہے کیا ایک باپ کے لیے حرام نہیں ہے کہ اپنی بیٹی پر ظلم کرے اور اپنی بیٹی کو اپنے مال میں سے حق نہ دے اور نہ اس کا مال کھائے جو بیٹی کا حق ہے باپ کھاتا ہے بہن کا حق ہے اس کا بھائی کھاتا ہے اگر کوئی دوسرا آدمی کھائے تو لوگ اس پر اعتراض کریں گے لوگ اس کے لیے لڑیں گے لیکن بھائی خود ظالم ہے باپ خود ظالم ہے کہ اپنی بیٹی کا حق کھاتا ہے اور اپنی بہنوں کا حق کھاتا ہے تو کیا یہ ہمارے لیے ابال جان نہیں ہے کیا ہم نے کبھی اس کے اوپر غور کیا ہے کیا ہم نے کبھی سوچا اس کے بارے میں کیا جس سے بچنے کے لیے ترکیبیں ہو رہی ہیں بچنے کے لیے تدابیر اختیار کر رہے اچھی بات ہے اللہ کے ارشاد اللہ تعلق و بیم ہلاک کر دینے والی چیزوں کی طرف آپ کو نہ لے کر کے جاؤ لیکن اور بھی ہلاک کر دینے والی چیزیں ہیں ہمارے بھی نے فرمایا اس طرح سوال محلکات مبقات سات ہلاک کر دینے والی چیزوں سے بچو ان میں آپ نے بہت ساری چیزوں کا ذکر کیا جادو ہے شرک ہے نہ قتل کرنا ہے اور کسی مومن پاک دامنا عورت کے اوپر الزام لگانا ہے اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو انسان کے ہلاک کو برباد کر دینے والی چیزیں ہیں کیا ہم ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں یہ ہمارے لمحے فکریہ میرے بھائیوں ہمارے لیے سوچنے کا مقام ہے یہ جو بیماری پھیلی ہوئی ہے یہ ہمارے لیے اس کے اندر بہت ساری عبرتیں ہیں ہمارے لیے بہت ساری نصیحتیں ہیں لہذا ہمیں سوچنا چاہیے غور و فکر کرنا چاہیے کہ حرام چیز کے کھانے کی وجہ سے اللہ نے عذاب بھیجا ہے تو ہم زندگی میں کتنا حرام چیزیں کھاتے ہیں کتنا حرام چیزوں کا ارتکاب کرتے ہیں کتنا ظلم کرتے ہیں زیادتی کرتے ہیں کتنا غلط چیزیں کرتے ہیں تو کیا اللہ براہین ہم سے خوش ہوگا کیا اللہ البراہین ہم سے راضی ہوگا نہیں میرے بھائیوں اس لیے ہمیں اپنے گریبان میں جھانک کر کے دیکھنے کی ضرورت ہے ہمارے لیے تمام چیزیں میرے بھائیوں یہ لمحے فکریاں اس طریقے سے ہماری شریعت الحمد للہ کامل شریعت ہے دین اسلام اللہ ابراہین کا پسندیدہ دین ہے آپ خوش ہوں ہمارے لیے خوشی کا مقام ہے شرف کا مقام ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اس دین کا ماننے والا بنایا اگر انسان اس دین کے اوپر ہم پابندی سنبھل پیرا ہو تو اللہ رب العالمین کی ذات سے امید ہے کہ انشاءاللہ ایسا شخص ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھے گا شریعت کے اندر تدابیر بتائی گئی شریعت کے اندر وہ چیزیں بتائی گئی ہیں جس سے انسان اس طرح کی بیماریوں سے اس طرح کی بیماریوں اور اس طرح امراض سے انسان اپنے آپ کو بچا سکتا ہے ایک مسلمان اپنے آپ کو بچا سکتا ہے آپ دیکھیں نمبر ایک انسان نماز کی پابندی کرتا ہے سلاد پڑھتا دن اور رات میں پانچ مرتبہ پانچ مرتبہ نماز کی روزو کرتا ہے اور یہ جو بیماری ہوئی اس بیماری سے بچنے کے لیے جو ڈاکٹروں نے بتایا ان میں سے ایک چیز یہ بھی بتائی کہ انسان اپنے ہاتھ اور پاؤں کو دھلتا رہے چہرے کو دھلتا رہے اس سے انسان اس بیماری سے اپنے آپ کو بچا سکتا ہے شریعت نے ہمیں وضو جیسا مقدس عبادت دی ہے نماز دی ہے میرے بھائیوں ایک بندہ اگر پانچ وقت کا نماز کا پابند ہے پانچ مرتبہ وضو کرتا ہے کلی کرتا ہے ناک میں پانی ڈالتا ہے اور اس طریقے سے اپنے چہرے کو دھلتا ہے ہاتھوں کو دھلتا ہے اگر ایسا کوئی وائرس ہے تو دھلنے کی وجہ سے وائرس ختم ہو جاتا ہے وائرس چلا جاتا ہے کتنا بہترین ہمارے لیے شریعت کے اندر اللہ العالمین نے حل رکھا ہے اور انسان اگر تحجد کا بھی پابند ہے سنتوں کو پابند ہے تاشت کی نماز کو بھی پڑھتا ہے تو دن اور رات میں کئی مرتبہ انسان وضو کرتا ہے اور وضو کرنے کی جیسی بیماری سے اپنے آپ کو بچا سکتا ہے صفائی اور ستھرائی ہمارے دین کی پہچان ہے اللہ کے صبح توہر و شطر المان پاکی آدھا ایمان ہے اللہ کا اللہ حب الطوابین وہ حب المطاہرین اللہ توبہ کرنے والوں کو اور پاک و صاف رہنے والوں کو پسند کرتا ہے وہ سیاب کا فتح اللہ رب نے قرآن کریم کے اندر جو دوسری وہی نادر سور مدثر اس کے اندر اللہ فرماتا وہ سیاب کا فتح نبی اپنے پکڑے کپڑے کو پاک و صاف رکھیے جسم کو صاف رکھیے ہاتھ پاؤں کو پاک و صاف رکھیے ظاہری چیزوں کو پاک و صاف رکھیے بستروں کو پاک و صاف رکھیے اور اس طریقے سے اپنے ہاتھ کو پاک و صاف رکھیے ان تمام بیماریوں سے اللہ عبامین کے فضل سے اللہ کی رحمت سے انسان محفوظ رہتا ہے وضو ہے انسان دن رات پاس کی نماز پڑھتا ہے اللہ کے دربار میں آتا ہے اور سنتوں کے اہتمام کرتا ہے نوافل کے اہتمام کرتا ہے اللہ ابامین اسے ان تمام چیزوں سے اپنے فضل سے محفوظ رکھتا ہے نمبر دو میرے بھائیوں حلال چیزوں کو کھائیے حرام چیزوں سے اجتناب کیجیے حرام چیزوں سے اجتناب کیجیے اللہ نے آپ کے لیے ہمارے لیے جو پاکیزہ چیزیں رکھی ہیں ہمارے لیے کافی ہیں ان پاکیزہ چیزوں کو اگر انسان اہتمام کرے گا حرام چیزوں سے انسان دوری اختیار کرے گا اللہ ابامین کے فضل و کرم سے ایسا انسان ان تمام بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے پاک چیزیں ہمارے لیے کافی ہیں میرے بھائیوں ہمارے لیے تمام چیزیں کافی ہیں جو شریعت نے کر دی ہیں اس کا اگر انسان اہتمام کرے گا اور جو ناپاک چیزیں ہیں غلط چیزیں حرام چیزیں ہیں ان چیزوں سے اجتناب اور دوری اختیار کرے گا اللہ ابرام نے اسے آدمی کی حفاظت کرتا ہے نمبر تین صبح و شام کے اسکار پڑھیے صبح و شام کی دعائیں پڑھیے ان دعاؤں کے پڑھنے سے بھی اللہ ابرام بندے کے حفاظ فرماتا ہے اپنے بندے کے حفاظ فرماتا ہے نمبر چار میرے بھائیوں کثرت سے پانی پیجیے اللہ رب العامی نے دنیا کی ہر چیز کو پانی سے بنایا ہے وہ مرلما اللہ شعین ہر زندہ چیز کو اللہ نے پانی سے بنایا ہے آپ دیکھیے انسان ہو جانور ہو درخت ہو یہ سب پانی اس کی غذا ہے پانی کے بغیر ساری چیزیں زندہ نہیں رہ سکتی ہر زندہ چیز کو اللہ العامی نے پانی سے کیا ہے اس لیے جتنا زیادہ آپ پانی پئیں گے اتنا زیادہ آپ ان تمام برائیوں بیماریوں سے محفوظ رہیں گے اگر فرض کریں یہ جرسو یہ وائرس آپ کے حلق کے اندر جاتا ہے اگر آپ پانی پیتے ہیں خاص طور زمزم کا پانی جس کے اندر اللہ رب العالمین نے شفا رکھا ہر بیماری نے شفا رکھا ہے اگر آپ اسے پیئیں گے تو آپ کے حلق سے آپ کے میدے میں اتر جاتا ہے اور میدے میں جانے سے ایسی چیزیں اللہ نے میدے میں رکھی ہیں کہ میدے میں پہنچ جانے کی وجہ سے وہ جرس وہ وائرس ختم ہو جاتا ہے اور وہاں جو چیزیں ہیں اس کو کھا جاتی ہیں اس لیے انسان اس سے بچ جاتا ہے اس لیے اللہ رب العالمین دنیا کی ہر زندہ چیز کو ہر جاندار چیز کو ہر البرام نے پانی سے پیدا کیا ہے وہ اللہ خلق کل اللہ داب اللہ نے ہر چوپائے کو ہر جانور کو زمین پر ریگنے والے کو چلنے والے کو اللہ براہم نے پانی سے پیدا کیا ہے تو پانی کی بڑی اہمیت ہے شریعت کے اندر یہ پانی پانچ اہم چیزوں کے اندر ہے اس لیے میرے بھائی انسان بھوکا رہ سکتا ہے لیکن پیاسا نہیں رہ سکتا پیاس کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا ہے پانی کے بغیر اس لیے انسان کثرت سے پانی پیے اس کے اندر اللہ رب العالمین نے اس بیماری کا ہمارے علاج رکھا ہے نمبر پانچ انسان سور قرآن کریم کے سر سے تلاوت کرے سورت الفاتحہ پڑھے سور بکرا پڑھے سور آیت الکرسی پڑھے سور بکرا کی آخری آیتیں دو آیتیں پڑھیں سور فلق سورنا اخلاص پڑھے ان تمام صورتوں کا انسان اگر اہتمام کرتا ہے پڑھتا ہے تو اللہ کے فضل و کرم سے اللہ حربان نے ایسے لوگوں کو محفوظ رکھتا ہے یہ سب ہمارے لیے علاج ہے میرے بھائیوں ہمارے تمام چیزوں سے بچنے کا ذریعہ تدابیر ہیں انسان اگر پابندی سے ان پر عمل کرتا ہے اللہ اربام سے اس سے بچاتا ہے اس طریقے سے نمبر چھ کچھ دعائیں ہیں ان دعاؤں کے پڑھنے سے بھی اللہ ابراہین ہر طرح کی بیماریوں سماج اور آپ کے پاس فرماتا ہے انہیں دعاؤں میں سے چند دعائیں میں آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں اعوذ کلمات اللہ تام منکل شیطان و حام کل منکل عائن الام آپ اسے کثرت سے پڑھیں صبح و شام پڑھیں تین تین بار پڑھیں پانچ بار بار پڑھیں جتنا پڑھ سکتے اتنا پڑھیں اس سے اللہ ابراہین آپ کو بچاتا ہے اعوذ بکلمات اللہ تعمات من شر ما خلق اس طریقے سے بسم اللہ الذي لا يضر ما اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم اسے آپ پڑھیں صبح و شام کے اندر اور جو دعا کی کتابیں میرے بھائیو اس کی ان کتابوں کے اندر یہ دعائیں آپ کو مل جائیں گی اگر آپ کو یاد نہیں آپ دے کر کے پڑھ سکتے ہو آپ دے کر کے پڑھو ان دعاؤں کو تو بھی اللہ رب العالمین آپ کی فات کرے گا اس طریقے سے اللہ کے سلوک حدیث سے اللہ انی اعوذ بک من البرص والجنون والجزام ومن سیئ الاسقام یہ بھی دعا ہے کہ اللہ رب العالمین میں برس سے جنون سے جزام سے اور بیماریوں کی جو بیماریاں ہیں ان کی برائیوں سے اللہ رب میں تیری پناہ چاہتا ہوں اسے آپ پڑھیں گے اللہ رب العالمین بیماریوں سے آپ کو بچائے گا اللہ و تحول عافیتک وہ فجات نقمتک وہ جمی سختک یہ بھی دعا ہے میرے بھائیوں اسے بھی آپ یاد کریں پڑھیں گے اللہ رب العالمین آپ کو اسے محفوظ رکھے گا الحمد للہ آفانی ممب طلاب ہی کثیر بولنی اللہ کثیر ممن خلق تفضیلا یہ دعا پڑھیں گے اللہ رب العالمین آپ کو محفوظ رکھے گا اللہ آفنی فی بدنی وہ آفنی فی سمعی و وہ آفنی فی بصری یہ دعا ہے اسے آپ پڑھیے برابر اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کرے گا اللہ العافیہ فی دنیا والا آخرہ اللہ والعافیہ فی دینی و دنیا و احلی و مالی اللہ مستر عوراتی و امن رواطی اللہ فدنی خلفی و عن مینی وان شمالی ومن فوقی و آود و بزمتی کا نختار بن یہ دعا پڑھیں گے اللہ آپ کے فات کرے گا دعاؤں کے اہتمام کیجیے اللہ تعالیٰ سے مانگیے اللہ تعالیٰ میں الاسباب ہے وہی شافی وہی وہی تمام چیزوں کو دور کرنے والا ہے اس اللہ ابام سے اپنا لو لگائیے اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے اور آخری بات ہے میرے بھائیوں کہ اللہ تعالیٰ سے ڈریے اللہ سے بڑی کوئی ذات نہیں ہے اس معمولی چیز سے آج ہم اتنا ڈرتے ہیں کہ اتنا زیادہ ہمارا خوف اللہ تعالیٰ سے نہیں یہ حقیقت ہے میرے بھائیوں کہ آج انسان اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرتا جتنا انسان ان بیماریوں سے ڈرتا ہے ان چیزوں سے ڈرتا ہے ان چیزوں کو ڈرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میرے بھائی اللہ تعالیٰ کو آپ بھول جائیں اللہ تعالیٰ بیماریوں کو ختم کرنے والا وہی بیماریوں کو نازر کرنے والا حکمت کے تحت اور آزمائش کے تحت لہذا اللہ تعالیٰ سے ڈریے اللہ تعالیٰ ہی سب کچھ کرنے والا ہے اللہ سے رابطہ رکھیے اللہ تعلق قائم کیجیے نمازوں کی پابندی کیجیے اور تحجد کا اہتمام کیجیے دعائیں کیجیے اللہ تعالیٰ سے روئیے گرائیے اللہ رب العالمین سب کچھ کرنے والا ہے وہی تمام مصیبتوں کو اور پریشانیوں کو اللہ ہربامین دور کرنے والا ہے اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے جو ہماری پریشانیوں کو دور کر سکے اس لیے جس کا تعلق اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہوتا ہے اس کا وہ سب سے زیادہ طاقتور انسان ہوتا ہے کیونکہ سب سے زیادہ طاقتور اللہ کی ذات ہے اور اسی سے دنیا کی طاقت ملتی ہے لہذا اللہ سے لو لگائیے اللہ سے ڈریے اللہ خوف پیدا کیجیے جہنم سے ڈریے اللہ کے عذاب سے ڈریے اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے ڈریے ایک معمولی چیز سے ڈرتے ہیں اللہ جو سب سے بڑا ہے آج اس کا ڈر ہمارے دلوں کے اندر نہیں رہ گیا لہذا تمام چیزیں ہمارے لیے عبرت اور نصیحت ہے اس بیماری کے اندر جو اللہ نے ہمارے لیے رکھی ہے اللہ دعا کے اللہ ہر ہمیں اس بیماری سے محفوظ رکھے اللہ مسلمانوں کو محفوظ رکھے ممرک سعودی عرب کے اللہ رب حفاظ کرے یہاں کے علماء کی حکمرانوں کی سب کی ہماری یہاں جو بھی موجود ہیں سب کے اللہ تعالیٰ حفاظ فرمائے تمام مسلمانوں کے اللہ تعالیٰ حفاظ فرمائے اللہ تعالیٰ کی بیماریوں سے ہمیں اور آپ کو سب کو محفوظ رکھے اور جسے اگر بیماری اگر لاحق ہو جاتی ہے اللہ کے فیصلے کے تحت تو اللہ تعالیٰ اسے شہاد کا درجہ نصیب فرمائے اللہ تعالیٰ اسے صبر کی توفیق دے اللہ تعالیٰ سے اجر کی امید رکھے اور اگر وفات ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اسے بندے کو شہادت کے درجے وفائد فائد کرتا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں دین پر قائم رکھے اسلام پر قائم رکھے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے نبی کی سنتوں پر قائم عمل کرنے کی توفیق عائد فرمائے اور اللہ ربرمین ہمارے دین پر قائم رکھے ہماری وفات ہو ہماری زبان سے کلم تو جاری ہو اور وفات کے بعد اللہ رب الامین ہمیں قبر کے عذاب سے جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھے آمین بارک اللہ علیہ ولکم فرقوان عدم انافان ویا کو بلا تو حکیم انہ تعالیٰ جواد الکریم الکم برف الرحیم